چیٹی اور ٹڈا واہ شاندار دھوپ سکون پذیر ہوا اور کیا چاہیے اسے کہتے ہیں مزے کی زندگی گرمی کا موسم آیا ساتھ اپنے گھاس لایا اور ڈھیر سارے پھل یہ ہے رگھو رگھو ایک ٹڈا ہے جسے موسیقی اور مٹر گستی کرنا اور گھاس بہت پسند ہے اور نکموں کی طرح آرام کرنا بھی اسے گرمی کا موسم اور ہری بھری گھاس زبردست پسند ہے رگو مست مگن ٹڈا ہے او میرا عزیز گرمی کا موسم تازی گھاس کی خوشبو لذیذ پھل چلتے پھرتے پھل ٹھہرو یہ کیا یہ پھل چل کیوں رہا ہے رگو خوف زدہ ہو گیا وہ سہمتے ہوئے اوس چلتے ہوئے پھل کی طرف گیا پھل یہ بتاؤ تم ہو کون جادو پھل تو بس رگو کی جانب پڑ رہا تھا پھر دھیرے سے گھاس پر جیسے ہی سرکنے لگا کہ تبھی بچاؤ بچاؤ یہ پھل میری جانب پڑ رہا ہے کوئی بچاؤ یہ پھل مجھ پر حملہ کرے گا ایک منٹ رگھو نے اپنے کان لگا کر آواز سنی تو اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی اور پتا چلا کہ ان گنت چیٹیاں تھیں اس پھل کے نیچے خوف زدہ نہیں تھا تمہیں پتا ہے نا کہ میں ایک ٹڈا ہوں جو ہمیشہ دوڑتا اور اچھلتا رہتا ہے <laughs> درست فرمایا لیکن کیا سچ میں تم پھل سے خوف زدہ نہیں تھے <laughs> بس کیا کودنا اور پھدکنا تو میری کیفیت ہے چیٹی کہیں کی جیسے کہ تم ایک پھل لانے کے لیے درجنوں چیٹیاں نکلتی ہو <laughs> میں بڑا اور طاقتور ہوں اس لیے مجھے تم جیسی ادنا چیٹیوں کے مدد کی ضرورت نہیں کیا اب میں اس پھل کو کھانے میں تم لوگوں کی کچھ مدد کروں بکواس بند کرو رگو ہم یہ پھل کھانے کے لیے نہیں لے جا رہے ہیں ہم اسے یکجا کر رہے ہیں وہ قطار دیکھو اور وہ سچ مجھ یکجا کر رہے تھے رگو نے جب مڑ کر دیکھا تو پایا کہ ڈھیروں چیٹیاں ایک قطار سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ بھی زمین کے ایک گہرے گڈھے کی طرف وہ ٹماٹر لے جا رہی تھی سیب مکہ اور گاجر بھی ہر ایک چیٹی ایک ایک کر کے پھل اس گڈھے میں ڈال دیتی تھی پھر باقی کی مدد کرنے آگے بڑھتی یکجا کرنے کا ذخیرہ لگاتار چل رہا تھا رگو اب ماجرا جاننا چاہتا تھا تم سب یہ کیا کر رہے ہو یہ سارا کھانا گڈھے میں کیوں ڈال رہے ہو کیا سارے پھل خراب ہو گئے ہیں ہم یہ کھانا اس لیے کیوں کہ گرمی کا موسم اب ختم ہوگا اور چار کا موسم جلد ہی آئے گا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ورنہ ہم بھوکے مریں گے رگو تمہیں بھی کھانا یکجا کرنا چاہیے کیوں کہ کچھ ہی دنوں میں یہ ہری گھاس بھی نہیں قائم رہنے والی او تم چیٹی ہو چیٹی اس لیے زیادہ محنت کر کے پورے موسم کا کھانا یکجا کرتی ہو میرے لیے یہ چٹکیوں کا کام ہے اتنی جلد بازی کیا ہے آج کرے سو کل کر کل کرے سو پرسوں جب جینا ہے برسوں چیٹیاں جانتی تھی کہ رگو غلط فہمی میں مبتلا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ رگو ان کی صلاح نہیں مانے گا انہوں نے اسے الوداع کہہ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی رہی ہیں یہ چیٹیاں بھی عجیب ہیں ارے اتنا خوشگوار موسم ہے سردیاں آنے سے دنیا تو ختم نہیں ہو جائے گی تو پھر مستقبل کی کی فکر کیوں کرنا نے چیٹیوں بات کو انسنا کر دیا وہ سارا دن کودنے اور اچھلنے لگا اور ہری گھاس کھانے میں مشغول رہا وہ ندی میں آرام کرتے ہوئے سیٹیاں بجانے لگا کئی دنوں کے اس ایشو آرام کی وجہ سے رگو کا وزن بڑھ گیا ایک دن جب وہ ایسے ہی گھاس پر آرام کر رہا تھا تب اس نے دیکھا کہ چیٹیاں ٹہنی اور پتیاں لے کر قطار میں چل رہی ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم یہ پتیاں اور ٹہنیاں لے کر کہاں جا رہے ہو ہم یہ لکڑیاں جاڑے سے بچنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تم بھی جمع کر لو رگو جاڑے میں تمہیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی <laughs> جاڑے میں ہی ٹھنڈ لگتی ہے پاگل گرمی میں نہیں تم بہت سارے ہو اس لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے میں تو اکیلا ہوں مجھے کس بات کی فکر چیٹیاں جانتی تھی کہ رگو اس کی بات نہیں مانے گا اس لیے وہ جانے لگی لیکن تبھی میرا پیر ہوا کیا تم ٹھیک ہو میرا پیر کر رہا ہے میں چل نہیں پاؤں گا گھر یہاں سے کافی دور ہے اور تمہیں یہ سامان بھی لے جانا ہے کوئی بات نہیں تم میری پیٹ پر بیٹھو اور میں تمہیں گھر لے اڑوں گا کیا سچ میں تم مجھے گھر پہنچاؤ گے ہاں, ہاں، واقعی چلو بیٹھ جاؤ رگو چیٹی کو ساتھ لے کر اڑ چلا چیٹی کو بہت مزہ آ رہا تھا اس نے ہری بھری زمین دیکھی جھرنے دیکھے اور ندی بھی اسے ہوا کے کا احساس ہوا جب وہ گھر پہنچے تب رگو نے دیکھا کہ بہت ساری چیٹیاں پتی لے کر ایک بڑے سے گٹھے میں ڈال رہی تھی رگو دنگ رہ گیا وہ نیچے بیٹھ گیا اور چیٹی اس کے اوپر سے نیچے اتری شکریہ پیارے رگو کوئی بات نہیں امید ہے تمہیں مزہ آیا ہوگا سنبھل کے جانا اور اپنے پیر کا خیال رکھنا سنو رگو کیا تم نے کھانا اور پتیوں کو یکجا کیا تم جاڑے کے موسم میں کہاں رہو گے ارے ہٹاؤ میں بڑا اور طاقتور ہوں کچھ نہ کچھ تو بندوبست کر ہی لوں گا مستقبل کی فکر آج کیوں کروں دن گزرتے گئے اور گرمی کا موسم اب بس ختم ہونے کو تھا درختوں کے پتے سوکھ کر گر رہے تھے اور گھاس بھی اپنا رنگ بدل رہی تھی اور یہاں رگو اور موٹا ہوتا جا رہا تھا وہ بس سوکھے ہوئے پتے پر پانی میں جھوم رہا تھا اوپر آسمان کی طرف دیکھتا اور بچی ہوئی گھاس کھا رہا تھا آج کل چیٹیاں بھی نظر نہیں آتی لگتا ہے وہ بھی موسم کا مزہ لے رہی ہیں لیکن اب کیا فائدہ جب موج مستی کرنی تھی تو کام کر رہے تھے چیٹیوں نے بہت سارے مزے کھو دیے جاڑے کا موسم آ گیا چاروں طرف برف کی چادر بچ گئی ہری گھاس اور پھل کہیں نظر نہیں آ رہے تھے رگو ایک ہری پتی کے لیے ترس رہا تھا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی وہ ایک گرماہٹ والی جگہ تلاش رہا تھا اور برف کی وجہ سے کوئی بھی کہیں جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی ہفتوں گزر گئے اور رگو کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی اس کے پاس رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ کھانے کو کچھ بعد میں اسے یاد آیا کہ چیٹیوں نے کافی سارا کھانا اور ٹہنیا ذخیرہ کر کے رکھا تھا وہ ان کے پاس گیا اور دروازے پر دستک دی کوئی اور میں بھوکا ہوں کیا مجھے یہاں رہائش اور کھانے کو ملے گا میں نے بہت بڑی غلطی کی مجھے تمہاری سلاح مان لینی چاہیے تھی مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانا دے دو ان کی بحث کی آواز سن کر رانی اور باقی چیٹیاں بھی باہر آ گئی ہمارے پاس بہت کھانا ہے تم فکر زدہ نہ ہو لیکن ہاں تم یہاں رہائش نہیں پا سکتے یہ جگہ کافی چھوٹی ہے لیکن میں او یہ تمہیں کیا ہو گیا رگو زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا یہ کیا ہمیں اسے بچانا ہوگا یہ بھوک سے مر جائے گا آخر اس نے میری مدد کی تھی جب میں بچپن میں زخمی ہوا تھا چیٹی نے رانی کو بیتی ہوئی باتیں بتائی اس نے بتایا کہ کیسے رگو نے اس کی تکلیف میں اس کی مدد کی تھی جاؤ کچھ پتیاں لاؤ اسے اڑا دو اور جلد سے جلد ٹہنیوں سے ایک گھر بنا دو جس میں ہم اسے رکھ سکے اسے اس سے راحت ملے گی ہمارے پاس بہت سارا کھانا ہے ہم اسے بھی دیں گے چیٹیوں نے رگو کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اسے پتیاں اڑا دی پھر ٹہنیوں کا ایک گھر بنا کے اس کے اندر لے گئے اسے گرم سوپ پلایا اور ساتھ میں پھل بھی کھلائے اور کچھ دن بعد رگو پہلے کی طرح تندرست ہو گیا آپ کو بہت شکریہ رانی صاحبہ آپ نے میری جان بچائی میں احسان کبھی نہیں بھولوں گا تم ایک بہت ہی اچھے ٹڈے ہو رگھو تم نے ہماری چیٹی کی مدد کی ہم اس پر تمہاری مدد ضرور کریں گے لیکن یاد رہے ہمیں ہمیشہ آنے والے دنوں کی تیاری کرنی چاہیے مجھے سمجھ آ گیا رانی صاحبہ ہمیں فکر تو نہیں لیکن کل کی تیاری ضرور کر لینی چاہیے کیا پتا کل کیا ہو